تاخیر نہ کریں توبہ سے تھکنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مشائق میں سے ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں نے ستر مرتبہ توبہ کی مگر ہر بار توبہ کے بعد مجھ سے گناہ ہو گیا پھر اکہترویں مرتبہ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر استقامت عطا فرمائی حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بھی سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ گناہ چھوڑنے کے پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کی اور پھر اپنی توبہ پر قائم نہ رہ سکا تب بھی اسے اپنی گزشتہ توبہ کا اجر و ثواب ملے گا اے میرے بھائیوں اور بہنوں توبہ سے تھکنا نہیں چاہیے البتہ گناہ سے ضرور تھک جانا چاہیے شیطان ہمیں گناہ کرانے سے نہیں تھکتا تو ہم سچی توبہ کرنے سے کیوں تھکیں بعض لوگ گناہ کرنے کے بعد نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اس کے قابل نہیں رہے یا نیک بزرگی کو بزرگوں کی صحبت چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیا منہ دکھائیں اللہ کے بندو گناہ کے بعد تو نیک اعمال میں اضافہ کر دینا چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت میں زیادہ جانا چاہیے تاکہ گناہ کے برے اثرات ختم ہو جائے ایک شخص نے تو گناہوں سے توبہ کی مگر کچھ دن بعد اس کو توڑ ڈالا اور گناہ کر بیٹھا اس وقت اس کے دل میں سخت ندامت پیدا ہوئی اس نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کیسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کے لیے حاضری دوں اور کس منہ سے توبہ کروں گناہ تو چھوٹتا ہی نہیں تب غیب سے ایک آواز آئی اے ہمارے بندے تو نے ہماری اطاعت کی یعنی توبہ کی تو ہم نے تجھے قبول کر لیا پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا یعنی گناہ کر بیٹھا تو ہم نے تجھے مہلت دی یعنی فوری عذاب میں گرفتار نہیں کر دیا اب اگر تو لوٹ کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم تجھے قبول کر لیں گے جی ہاں اللہ تعالی حلیم ہے غفور ہے غفار ہے اور عفوب ہے پس انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہونے دے بلکہ ہر وقت یہ بات یاد رکھے کہ میرا ایک رب ہے اور اس رب کی اطاعت اور عبادت مجھ پر فرض ہے شیطان جب بھی بہکا دے تو انسان فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی نافرمانی ہو گئی اب میں واپس آ گیا ہوں مجھے قبول فرما لے جوانی کی توبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے نوجوانوں کو دوست رکھتے ہیں عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الشاب التائب